رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کی بےست ہوئی تو وہاں پر دیکھیے بہت سے پرابلم تھے مثلا کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں ایک پرابلم بہت بڑا یہ ہے لوگ جو ہیں وہاں کی جو سوسائٹی تھی بہت کرپٹ سوسائٹی وہاں پر عرب میں جتنے بھی سرسب علاقے تھے سب پر رومن امپائر اور ساسانی امپائر قابض تھی چٹیل جو صحرا تھا جہاں کچھ بھی ملنا نہیں تھا اسی کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے یہ حجاز جو ہم حجاز کہتے ہیں اتنے سارے مسائل تھے وہاں پر ندوا تھا جو گویا کہ وہاں کی پارلیمنٹ تھا مسلمانوں کا کوئی وہاں ریپرزینٹیشن نہیں تھا کوئی نمائندگی نہیں تھی بھی ایک مسئلہ تھا جس کو ہم انڈیا میں سمجھتے ہیں پولیٹیکل مسئلہ ہمارے لیے وہاں پر آدمی نہیں ہے یا ہیں یہ سارے پرابلم تھے اب مسئلہ یہ تھا کہ فرام ویئر ٹو بگن تو آپ جب تک کہ دس پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ دس نہیں ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے انٹری پوائنٹ ایک ہوتا ہے انٹری پوائنٹ پچاس ہزار نہیں ہوتا ہے کسی بھی بلڈنگ میں داخل ہونا ہے آپ کو تو انٹری پوائنٹ ایک ہوگا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ دس پرابلم ہے اس میں سے کس کو ٹیکل کریں ہم کہاں سے شروع کریں نو پر صبر کرنا پڑے گا آپ کو جب نو پر صبر کریں گے تبھی اس کو پکڑ پائیں گے جہاں سے آپ کو اسٹارٹ لینا ہے کیا جب ساسر نے دیکھیے صبر کیا کس پر کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں پر کوئی قرآن میں آیت نہیں اتری اس کے بارے میں آپ نے صبر کیا اس پر کہ وہاں پر جرائم ہو رہے ہیں کوئی نہیں اتری کہ مارو کوڑا ان کو صبر کیا اس پر کہ دار الدوا میں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے قرآن میں کوئی آیت نہیں اتری کہ دار الدوا میں نمائندگی کا مطالبہ کرو آپ نے صبر کیا اس پر کہ رومن امپائر اور ساسانی امپائر قابض رہے آپ کے زرخیز علاقوں پر کوئی آیت نہیں اتری آیت کیا اتری اقرا یعنی دس پرابلم میں سے ایک پرابلم جو ہے بے علمی کا بے شعوری کا اس کو ٹیکل کرو وہاں سے شروع کرو اپنا کام اب دیکھیے اگر صبر آدمی کا دن نہ ہو یہاں لڑے گا وہاں لڑے گا یہاں لڑے گا وہاں لڑے گا تو نو چیزوں پہ جب آپ صبر کریں گے تبھی اس صحیح صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ کو جا پائیں گے آپ کتنا اہم رول ہے صبر کا وہ کیجیے کیونکہ لازمن ایسا ہوگا ہمیشہ کہ مسائل میں گھرے رہیں گے آپ اور مسائل ایک نہیں رہیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے مسائل تھے تو ہمارے لیے کیسے نہیں رہیں گے آپ غور کیجئے جو محبوب خدا تھے